سفیان سوری نے بیان کیا دوسری سند اور ہم سے قبضیہ بن اقبا نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا ان سے یاہیا بن نبی اسحاق نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں دس دن ٹھہرے تھے اور اس مدت میں ہم نماز قصر کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو ستانوے